عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سنو تمہارا رب کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہے اس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتالیس یہ حدیث صحیح ہے